حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعاؤں کے قبول ہونے میں شک نہیں باپ کی دعا مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا سننے ابو تا حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھتیس